مسلمان نوجوان جن بدبختوں کے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے تم مرتا ہے وہ چندہ کر رہے تھے تاکہ سجاد کو قتل کیا جائے ماں بہنوں کو ختم کیا جائے تو تو اتنا بے بنیاد ہو گیا تجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کون ہوں کس کا ہوں مجھے کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے تیرے گھروں میں سچن تندولکر کے فوٹو لگے کپل دیو تیرا ہیرو ہے امیتابھ بچن کو تو سلام کرتا ہے لگتا کہ تو گانے سنتا ہے کہاں ہے تو مسلمان کیا تجھے اما عائشہ اچھی نہیں لگتی پھر لگتا کے قدموں میں کیوں جا کے گرا تو نے ایک کنجری کو اپنا بڑا بنایا تو اما عائشہ کو بھول گیا جو حضرت عثمان غنی کے خون کی خاطر اپنے گھر سے نکل کے میدان جنگ میں تشریف لے آئی تھی تجھے اپنی ماں کا کردار بھول گیا تجھے تو کرکٹ دیکھنی تجھے تو گانے سننے تمہیں تو نوکری کی تلاش ہے خواہ حلال کی ہو یا حرام کی ہو کیا پرواہ دین پہ کیا بیت رہی ہر کتا ہمیں چیلنج کر رہا ہر سور ہمیں ڈانٹ دکھا رہا ہے ہر بھیڑیا ہم پہ آوازیں کس رہا ہے اور کہاں ہو غیرت مند جوانوں ان کو جواب دو ان کو جواب دو